روح لسانی وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وحابہ وزواجہ امہت المومنین وزریتہ وحبیتہ وعلیاء امتہ ولماء ملتہ وطقراء طریقتہ والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یا عباد اللہ یا الحاظون آپ سب کی خدمت سلامت کرتا ہوں ان کی خدمت بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت بھی جب سے میرے حجاب میں ہیں پردے میں ہیں کہ ایمان بلغیر رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کی رسانی مخلوق فرشتے موجود ہیں ملائکہ فرشتے موجود ہیں ہر شخص کے ساتھ کاندھے پہ دو فرشتے نامین میں لکھنے والے بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی خواتین کے کاندھوں پر بھی لیکن اللہ نے ان کو ایسا لطیف بنایا ہے کہ ان کا وزن کوئی محسوس ہی نہیں کر پاتا ملائکہ کو سراپا نور بنایا ہے لیکن ایسا نور بنایا ہے کہ موجود ہو کر بھی نظر نہیں آتا اندھیرے میں بھی نور ہے اور نور میں بھی نور ہے اور پھر معصوم ہے فرشتے ہماری محفلوں میں بہت آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محفل کا آغاز اور حضور و سلام پر محفل کا اختتام جیسے کہ نماز میں نماز بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے اور حضور کے سلام پر ختم ہوتی ہے السلام علیہ کا یہ نبی سلام علیہ کا بھی نماز سے ختم ہوتی السلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ برکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین خود پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں نماز میں اور اللہ کے سارے نیک بندوں پہ سلام بھیجتے ہیں لیکن اگر کچھ سمجھ کے پڑھے تب یہ نہیں کہ دنیا کے ہر کام میں تو بیٹا ذرا سمجھ کے کام کرنا ذرا سمجھ کے پڑھنا اسکول کا کورس سمجھ کے پڑھنا امتحان کی تیاری کرو تو ذرا گہرائی میں جاؤ ڈیپ میں جاؤ کاروبار سے بات کرو تو سو سمجھ کے کرو جس کام کو کرو اس کے ڈیپ میں جاؤ گہرائی میں جاؤ لیکن جب مذہب کی بات آئے تو بہت سے بڑے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس میں زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مذہب میں کیا غور کرنا مذہب میں کیا نماز میں بس نماز پڑھ لی لیکن اگر نماز سچائی سے پڑھی ہے گہرائی سے پڑھی ہے گہرائی سے پڑھی ہے سمجھ کے پڑھی ہے تو جتنے مسائل یا اختلافات آج پیدا ہو گئے ہیں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے نماز سمجھ کر نہیں پڑھی کوئی عبادت ہی سمجھ کے نہیں کی ورنہ نماز میں اللہ کے کلام سے آغاز ہے اور حضور پہ درود و سلام اور دعائیں اور پھر حضور پر ہی نہیں اپنے آپ پر نماز میں بھی اور نماز سے باہر دلو تو بھی دائیں اور بائیں سب کو سلام کر کے نماز سے نکلو اللہ سب کو بلا کے نماز میں شامل ہو آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف تو جو کھڑے ہوئے پہلے وہ اب کیا مسجد آئیں گے اذان سے مسجد میں آ گئے اقامت میں جب حیا عالت صلاح ہوئی تو نماز میں آ گیا لوگوں کو بلاؤ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا تو نہیں چاہیے تھا یہ چاہیے تھا لیکن ممکن تھا نا کہ نماز جیسی عبادت بندے اور رب کے درمیان اسے تو تنہا تنہا ہونا چاہیے تھا اللہ جانے بندہ جانے بلکہ چھپ چھپ کے پڑھنا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اجتماع اتنا پسند ہے محفل اتنی پسند ہے بندوں کا ملنا اتنا پسند ہے کہ اسے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ نماز بھی پڑھو تو مل کے پڑھو شانے سے شانہ ملا کے پڑھو سب کو درست رکھ کے پڑھو تو اگر جو کچھ حضور کے زمانے میں ہوا وہی کرنا چاہیے تو پھر تو کاغذ تو قرآن کو بھی نہیں چھپنا چاہیے اور پھر تو یہ سب لائقیں یہ سب کچھ بدت ہے لیکن اصل میں لوگ بدت کو جانتے نہیں یہ بدت لوکوی طور پر ہر نئی چیز کو بدت کہتے ہیں اور دین میں بدت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نہیں نکالی گئی ہو پہلے سے موجود نہ ہو اور پھر وہ تیسری بات توجہ سے سنیے وسیم بھائی کہ وہ بھی بدت نہیں ہوگی کہ دین میں نئی بات نکالو گے دین کے لیے نئی بات نکالو گے نہیں ہوگی اگر اصل کے خلاف نہیں اصل کی مدد کرنے والی ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی نیا کام سیاحت میں سے خطاؤں میں سے تو قیامت تک جو عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا اور جس نے نیا کام نکالا ہے خطا کا اس کو بھی سزا ملتی رہے گی اسی طرح جو خیر کا نیا کام نکالے گا نیا نکالے گا پہلے نہیں ہوا ہوگا گناہ جس طرح پہلے نہیں ہوا کوئی نئی خطا کوئی کرے نیا طریقہ نکالے غلطی نہیں کرے تو جو اس کی پیروی کرتے رہیں گے وہ بھی مجرم ہوں گے اور اس پہلے والے کو بھی سزا ملتی رہے گی اسی طرح خیر کا کوئی نیا کام جب نکالے گا تو جو اس پہ عمل کرتا رہے گا خیر کا نیا کام نکالنے والے کو بھی جزا ملتی رہے گی اللہ جہالت کی انتہا ہے کہ کچھ نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بیچ میں سے سوچتے ہیں اللہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کوئی نیا کام اگر آپ نے نکالا اور پہلے سے نہیں ہے لیکن وہ پہلے والے کام کا مخالف نہ ہو حضور کے زمانے میں مسجدیں پکی نہیں تھی حضور نے منع کیا دیکھو محراب نہیں بنانا اور تم ضرور بناؤ گے تم ضرور بناؤ گے منع کرتا ہوں مت بنانا سرکار کے زمانے میں سامنے دیوار بھی نہیں تھی حضور کے زمانے میں جب قبلہ بنا تو حضور نے اپنا نیزا مسجد قبا پہ اپنا نیزہ لگایا نمازیوں نے نماز ادا کی حضور کے زمانے مسجد نبی پکی بھی نہیں تھی سرکار کے حدیث شریف ہے کہ مسجد میں آؤ تو جوتے پہن کے آئے تھے اور آج جوتے پہن کے جانا بے ادبی کتنا فرق ہو اس پر سرکار نے فرمایا جوتے کیوں نہیں پہنے مسجد میں آؤ تو چپل پہن کے آؤ کیوں کانٹے گئے تھے پاؤں زخمی ہو جاتے تو پہلے تو اس زمانے کا تصور اگر کوئی کہے کہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا تو میں کہوں گا پہلے کئی سال حضور کے زمانے کو پڑھیے چشم تصور میں وہ زمانہ لائیے اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد جو نئی چیزیں ہوئی ہیں وہ اس کی ممد و معاون اور اسی کے فروغ کے لیے سہارا بنی ہے اللہ کی مخالفت کے لیے تو نہیں نماز ہی کی حفاظت کے لیے بنی ہے نمازی کی حفاظت کے لیے بنی ہے کرابی اگر باقاعدہ جماعت سے سیدہ فاروق اعظم نے اہتمام فرمایا ہے تو نماز کی بھی حفاظت کی ہے حضور کی سنت کی بھی حفاظت کی ہے قرآن کی بھی حفاظت پر بنی ہے قرآن میں جو زبر دیر پیش لگے ہیں پہلے نہیں تھے یہ بدت ہے حضور کے زمانے میں نہیں صحابہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے قرآن میں آراب لگائے اس کے زمانے میں اسے کہنے سے لگے لیکن اب زبر زیر پیش کا لگنا ہم جیسے اجمیوں کے لیے کتنا ضروری ہے ہمارے بچے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوں تو بعض بدتیں واجب ہو گئی ہیں ان میں زبردست پیش لگاؤ مدرسوں کو قائم کرو بہرحال ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر آیا تو مجھے تو برا بھی لگا تھا اس لیے کہ میں اس زمانے کو سوچتا ہوں کہ جس زمانے میں اللہ کو صحابہ ڈھونڈتے تھے کوئی چمڑے کا خشک ٹکڑا مل جائے اس پہ قرآن کی آیت لکھ لیں آج لوگ کیسے دیواروں پہ آپ لوگ لکھتے ہیں بڑی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن کی آیت دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے اللہ اکبر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آیتیں لکھی صاحبہ سورہ کوثر خان کعبہ کی دیوار محراب پر لکھی جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ جیسی کوئی سورت سے لے آؤ تو پورے قرآن میں اللہ کا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے سورہ رحمان قرآن کا زیور ہے لیکن اللہ نے جو آیت نے سورت میں کی اتنی مختصر لیکن پوری کی پوری حضور کی ناپ ہے انا سینا کل کوثر فصل دلی ربی کا کا ہر ان شانیہ کا حول اختر تین مختصر آیتیں پہلی آیت میں اپنے پیارے حبیب کی شان اور پھر دوسری آیت میں حکم اور تیسری آیت میں دشمنا شان مصطفیٰ کو ذلیل کرنا یہ مزاج اللہ نے دیا کہ جب کلام کرو پہلے تو میرے محبوب کی شان بیان کرو پھر میرے احکامات بیان کرو اور پھر جو ان کا دشمن ہو اس کو ذلت اور رسوائی کی بعید دے دو ان شانیہ کا حل کر جو رسول کا دشمن ہے وہ ذلیل ہے افسر ہے ختم ہونے والا ہے میرے محبوب کا ذکر باقی رہے گا بہرحال اس محفل میں آ جائیں قرآن مجید فرقان حمید کی بھی تلاوت ہوئی میں اپنی کم علمی کو سب سے بڑے علم سہارا دیتا ہوں اور قرآن سے اور قرآن کو ماننے کا سب کا دعویٰ ہے اور سبھی قرآن کو مانتے ہیں تو اور پھر خصوصاً جب قرآن کی آیت پڑھی گئی میرے کہنے سے نہیں کہ یہ آیت پڑھیے گا بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں من کہ قرآن کی کون سی صورت کون سی آیا تو کیونکہ قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں لیکن عارف بھی ہیں تو میلاد کی محفل تھی تو بہت سو کو تو قرآن میں کوئی آیت نظر ہی نہیں آتی میلاد کی حضور کے آنے پر اللہ نے بھی کچھ کہا ہے تو ان کو تو آیت ایسی نظر ہی نہیں آتی کہ قرآن میں تو کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے قرآن میں تو کہیں حضور کی آمد کا اس اہتمام کا ذکر نہیں ہے جس قدر آپ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن کیونکہ وہ قاری بھی ہیں اور صحیح عقیدہ ہیں لہٰذا ہم نے قرآن مجید فقان حمید کی وایات تلاوت فرمائی اب الحمد من العزیز عزیز عزیز معنی حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله هو عليه توكلت علیکم بن مومنحیم سورج چوباس کی آخری آیات ہے جس کی آخری آیت تو آج کل بہت یاد آ رہی لوگوں کو کیا محمد تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے یاد آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کی آئس یاد نہیں ہے کہ حضور کی آمد پر کس نے اہتمام سے اللہ ذکر فرمایا لقد جاءتم رسول من انفسكم عزيز عزيز عليه مانت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا اگر یہ تم کو چھوڑ دیں اگر یہ تمہارا انکار کریں یہ تمہارے منکر ہو جائیں تو پیارے حبیب منکروں سے کہو کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور یہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے پیارے تمہاری تمہارا اللہ اور ایمان والے کافی ہیں اور یہ جگہ فرمایا تمہارا اللہ مولا ہے جدید مولا ہے اور ایمان والے اور ایمان والے میں صرف صالح صالح جو ایمان والوں میں جو صالح ہے وہ تمہارا مددگار ہے تمہارا ساتھ دینے والا ہے تو قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کو میں تفصیل میں کسی طرح نہیں جا سکتا نا خالی نہیں بھرا ہوا ہوں اس لیے جو لفظ سامنے آتا ہے اس پر ایک مضمون کا طوفان ہوتا ہے ایک, سیلاب ہوتا ہے ایک ٹھاٹے ماتا سمندر ہوتا ہے جو حضور کی شان میں سامنے آ رہا ہوتا ہے ایک لفظ آتا نہیں ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا کلام حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا تو کہیں ایک جگہ فرمایا یہ آیات تو بہت قریب ہے میلاد مصطفیٰ سے رسولوں سے عزیز لوگوں تحقیق پہلے تو لا ہر سے تاکید پھر آپ تحقیق کا اس میں بھی بڑی زوردار تحقیق کے ساتھ تاکید بھی ہے خبردار توجہ سے سنو میں تحقیق سے کہہ رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لقت کے یہ مانا لام سے تاکید کی خاموش سنو میں کیا کہہ رہا ہوں تاکید کرتا ہوں بے خبر ہی نہ رہے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی یہ لام کے یہاں مقام ہے تاکید اللہ نے کرنا اب تحقیق سے کہتا ہوں مولا تجھے کس تحقیق کی ضرورت ہے تیرا تو سارا کلام حق ہے لیکن اللہ نے تحقیق کا لفظ اختیار کرنا کر کلمہ اختیار کر کے قیامت تک شک میں ابتدا ہونے والوں کو اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ کسی شک میں ابتدا نہ ہونا میں اپنے رسول کی شان بیان کر رہا ہوں اس کی کسی شان میں شک نہ کرنا میں کہہ رہا ہوں میں تحقیق کر رہا ہوں اپنے کلام کی سچائی نہیں جاکم رسول کے تمہارے درمیان رسول آ گیا ہے رسول آ گیا مطلق رسول فرمائے رسول آ گیا کس کے لیے رسول تمہارے لیے رسول رسول لکم نہیں رسول منم سکم تم میں سے رسول آیا لیکن مولا کس کے لیے رسول آیا ارے کس کے لیے نہیں آیا زمین کے لیے رسول آسمان کے لیے رسول عالم عرض عالم حشر عالم حیات عالم مماد عالم برسا ہر عالم میں میرا رسول رسول ہی ہے اللہ اکبر کی شان کہیں رسالت میں کبھی کہیں کمی نہیں ہے یہ وہ رسول آئے ہیں ہیں تم میں سے من انفسکم تم میں سے ہیں تو جب ہم میں سے ہیں تو ہماری طرح آج کل جو بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے اللہ کو مانتے ہیں حضور کو مانتے ہیں اور یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ حضور کو بشر نہیں مانتا ہم یہ کہتے ہیں ہم بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں نہیں بشر نہیں مانتے یہ تو اپنے تئیں خود ہی ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر لینا کہ اہل و جماعت حضور کو بشر نہیں مانتے لیکن ہم کہتے ہیں بشر مانتے ہیں مگر اپنے جیسا بشر نہیں مانتے آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی مان لیجیے گاؤں کا چودھری مان لیجیے یہ زبانی نہیں ہے کتابوں میں لکھا ہے دیوبند نے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کی زیادہ تعظیم نہ کرنا شرک ہو جائے گا بس اتنا سمجھنا کہ بڑا بھائی سلام میں کھڑے مت ہونا قیام نہ کرنا شرک ہو جائے گا تعظیم اتنی زیادہ نہ کرو کہ نبی کے ذکر پہ کھڑے ہو جاؤ یہ کس کا قیدا ہے سلام کا منکر کون ہے بتائے کیوں منکر ہے اس لیے کہ وہ قیام کا منکر ہے کیوں منکر ہے قیام کا اس لیے کہ قیام میں تعظیم پائی جاتی ہے تو وہ نبی کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا اس لیے قیام سلام کا منکر اس لیے سلام کا منکر ہم کہتے ہیں کس وجہ سے تعظیم اس قدر نہیں کرتے کہا پھر زیادہ تعظیم ہو جائے گی ہو جائے گا رسول کو مانو ضرور لیکن اپنے جیسا مانو زیادہ زیادہ اپنے سے بڑا بھائی مانو زیادہ زیادہ یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے ہم ہی میں ہیں لیکن کامل مثال بنا دیا ایک سانچا ایسا بنا دیا کہ اسی کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی تو مقبول ہوگی یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بھیجا کہ تم اگر میرے محبوب کی طرح زندگی گزارو گے تو میرے محبوب محبوب ہوگے مقبول ہوگے بخشے جاؤ گے بالکل صحیح ہے لیکن صرف اسے ڈائی مت سمجھ لینا اسے سانچہ ہی مت سمجھ لینا اسے خاچا ہی نہیں سمجھ لینا اسے نمونہ ہی نہیں سمجھ لینا اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نمائندہ ہیں اللہ کے نمائندہ ہیں میرے لیے مثال ہیں اللہ اکبر کے ان کی سیرت میرے لیے رہنمائی کرتی ہے اور اللہ کے نمائندے اس طرح ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں اللہ کے کرم کے مظہر ہیں اللہ کی معافی کے مظہر ہیں لوگوں نے نبی کو معاف کرتے دیکھا کہ دشمنوں کو معاف کرتے ہیں تو یقین آ گیا کہ جب نبی اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے نبی کو دیکھا بچوں سے پیار کرتے ہوئے جانوروں پہ شفت فرماتے ہوئے اب دیواؤں کی کا سہارا بنتے ہوئے تو یقین آ گیا کہ جب نبی اس قدر شفت فرمانے والے ہیں تو اللہ اپنی مخلوق اس قدر مہربان مہربان ہوگا اللہ کی صفات کا مظہر مانو حضور کو اللہ کی قدرت کا مظہر مانو حضور کے معوزے کیا ہیں حضور کے معوزے کیا دکھانے کے لیے ہیں میرے لیے مثال ہے جب نہ واپس لو ان کی سیرت مثال ہے ہماری رہنمائی کے لیے اور ان کا وجود ان کی ان, کی ان کے کمالات مزہ رہے اللہ کی قدرتوں کے کہ جب نبی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے تو قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے رب کے حضور آ گئے آگے لقت کے رسول حضور آئے ہیں اس مہینے میں تو وشال بھی دب ہوا ہے تو آپ لوگ جشن منا رہے ہیں انتقال کا دن کیوں نہیں منا رہے تو خدا سے پوچھو مولا حضور دنیا میں آئے ان کا انتقال بھی تو ہوا تو قرآن میں تو نے حضور کے انتقال کی کوئی خبر اور اس سے کوئی فکر کیوں نہیں کیا کہ میرے محبوب کو فنا کا ادب جانا ہے اور مرنے والے ہیں اللہ اکبر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مرنے والے ہیں ذرا حضور کی موت کا اور حضور کے موت کا اعلان بھی تو کسی آئے ڈھونڈو ہاں آمد کا ذکر ڈھونڈو گے تو یہی نہیں فرمایا کہیں فرمایا اللہ حجیاق رسول تمہارے پاس رسول آ گیا کہیں فرمایا سجاق من اللہ نور اللہ کی طرف سے نور آ گیا اے فرمایا یا نبی سنت شاہد ہوں وہ مبشر ہوں میں کہہ نہیں سکتا اللہ کے لیے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کہہ دیا ہوتا کہ حضور آ گئے نبی آ گئے لیکن ایسا لگتا ہے جی بھرا نہیں بار بار کہا دیکھو میرا رسول آ گیا ہے دیکھو رحمت عالم آ گئے ہیں دیکھو نور آ گیا ہے جات من اللہ نور اللہ کی طرف سے نور آ گیا یہاں بھی نور مطلق فرمایا یہ نہیں فرما ہدایت کا نور آ گیا یہ نہیں فرما علم کا نور آ گیا عرفان کا نور آیا سراپا نور آ گیا بلکہ نوروں کا بھی نور آ گیا نور الوار آ گیا رحمت کا نور علم کا نور اللہ شفقت کا نور اور عالم حیات کا نور عالم برفق کا نور جب قبر اندھیری یاس کا عالم جب نہیں ہوتا کوئی بھی ہمدم آتے ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندھیرے میں بھی جو نور تمہارے پاس آئے گا وہ محمد رسول اللہ وسلم کا نور ہوگا عالم حشر کے لیے حضور نور ہر جگہ نور نور مطلق فرمایا نور مطلق فرمایا قد من اللہ نور اللہ کی طرف سے مطلق نور آ گیا اللہ اکبر اور پھر یہ بھی قدر صحیح ہے اللہ قل انما انا بشر مثلكم اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو یہ نہیں فرمایا قل انا بشر اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے انا میں بشر بشر مثلكم تمہاری طرح کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ نہیں ہے قرآن کی یہ صحیح ہے انا بشر مثلکم تو اب پوچھیے اپنی مولوی سے جا کے کہ انما کے معنی کیا ہے قل کہہ دیجئے انما اس کو رہنے دیجئے میں بتاؤں گا کیونکہ کبھی دیوبندی تو نہیں بتائیں گا انما رہنے دیجیے میں بتاؤں گا انا میں بشر بشر مثلکم تمہاری طرح تو یہ انما کے کیا معنی انما کیا ہے انما حسر کا کلمہ ہے یہ معنی کو محدود کرتا ہے اب فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں انما صرف تو کہتے ہیں صرف اب یہ صرف جو ہے یہ جو مانا محدود کرنے کا جو حسر ہے یہ آپ کس پہ لگائیں گے بشر پہ یا مثال پر اگر بشر پہ لگائیں گے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں نا راجے کہنا اللہ اکبر اس کا اطلاق کس پر ہوگا یہ جو انما کا حسر ہے یہ کس پر حسر ہے تو میں آپ کے لیے کس پہ لگے گا بشر پہ حسر ہے تو مانا یہ ہوگا کہ صرف بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں ورنہ کسی طرح تمہاری طرح نہیں صرف بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں اور کسی طرح تمہاری کسی طرح بھی تمہاری طرح نہیں ہوں اور اگر ان نما کا اثر مثال پہ لگے گا کیونکہ آپ نے بھی مثال کو پکڑا ہے ہماری طرح ہماری طرح ہے تو یہی کہا گیا کہ اپنی طرح نہ سمجھنا ہر چند کے تمہاری طرح بشر ہے مگر بشریت بھی تمہاری طرح نہیں ہے ان کی بشریت اور ہے تمہاری اور ہے ان نما کا اثر اگر بشر پہ ہے تو مانا ہے صرف بشر ہونے میں تمہارے طرح اور اگر مثال پہ ہے تو کہن سنن کو دیکھن کو تمہارے جیسے ہیں ورنہ بشریت بھی تمہاری جیسے نہیں ہے تم مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے حضور مسلسل روزے رکھتے ہیں تم اسکوٹر میں زیادہ تیز چلاؤ تو گر جاؤ اگر جہاز کے اوپر بیٹھو تو پرست ہو جائیں جہاز چل رہا ہو جہاز کے اوپر اتنی تیز رفتار سواری میں بیٹھو تو پرست ہو جائیں نا اور حضور ایک سواری پہ بیٹھے جس کا پہلا قدم حد نظر پر ہے براق پہ بیٹھے جس پہ اثر پہ اثر تو کیا ہوتا امام بھی جمبش نہ ہوئی حضور کی بشریت اور ہے تم تھوکو تو پانی نہ پا اور حضور لو دہن گرا دے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے بشریت میں مثال بھی صرف مثالن تمہاری طرح ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اللہ ہو اللہ اشارہ فرمایا چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اب مشکل یہ کہ حضور کے موت بیان کریں تو موتوں کے منکر ہو جس بات کو بیان کریں اس کے منکر ہوتے جاتے چلیے پھر ڈانڈی کے کسی جلسے میں موضوعوں کی کی روشنی میں بیان کریں گے یہاں تو جو آیات پڑھی گئی ہیں لقت جاقم رسول تمہارے پاس رسول آ گیا من ان سے تم تم میں سے آ گیا اب ذرا بہت غور سے سنیے گا اہل علم و عقل و دانش بیٹھے ہوئے ہیں اخبار لکھنے والے اخبار پڑھنے والے اللہ اکبر ایک ایک لفظ کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں نا من ان سے تم میں سے تو اب اگر ہم میں سے ہیں اور ہمارے جیسے ہیں یہ جو من ہے ہر سے جار اگر اس کے معنی یہی لیے جائیں کہ ہم میں سے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں تو اگر جب اللہ نے فرمایا اجا اجا تم تم من اللہ نور اجا تم من اللہ من اللہ من اللہ اللہ سے نور آ گیا تو کیا آپ سمجھیں گے اللہ جیسا ہے جب یہاں من انفسکم سمجھے میرے جیسا ہے ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسے ہیں تو جب وہاں من اللہ ہی نور آئے گا تو کیا مانا لیں گے ارے من اللہ ہی نور کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ جیسے ہیں اللہ میں سے نور تقسیم ہو کے آ گیا من اللہ نور کے معنی ہے اللہ کی طرف سے نور آیا مینن من انفسکم کے معنی ہے تمہاری طرف رسول آیا اللہ کی طرف سے نور آیا تمہاری طرف رسول آیا یہ من کے معنی ہے یہاں لقد جاءکم منن لقد جاب رسول من تم تمہارے پاس رسول ایک ایک لفظ کیا بتاؤں کس لفظ کی طرف توجہ کریں تفصیل سے سمجھائیں سمجھائیں رسول کے معنی اللہ اکبر یا یہ جو انفس ہے کہ انفس ہے تمہارے نفوس میں سے ہے کہ تم سے سب سے زیادہ نفیس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر من انفسکم عزیز ہے تو تم میں سے لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے تم میں عزیز ہے غالب ہے اللہ اکبر تم سے زیادہ دانائی والا ہے یا پھر من انفسکم رک کر پڑھیں عزیز و نالے ہی معنی تم تو معنی یہ ہوں گے کہ تم پہ جو گزرتی ہے جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے میرے رسول کو زیادہ شاخ گزرتی ہے اے امت مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ تم کو کیا خبر ہے تم کو کیا پتا ہے میرا رسول کتنا باخبر ہے میرے امت کی کتنی فکر ہے کہ تم کو جو تکلیف ہوتی ہے تم سے زیادہ میرے رسول پہ وہ تکلیف جرا گزرتی ہے عزیز ماں تم تم پہ جو کچھ گزرتی ہے میرے رسول پہ زیادہ تکلیف وہ شاخ گزرتی ہے اسی لیے ساری ساری رات یہاں تھوڑی دیر ہو جائے تو ہمیں جلدی ہوگی جلدی جانا ہے ارے بھائی جلسہ جلدی شروع کرو جلدی ختم کرو کیا کرنا ہے حضور ہی کا ذکر کرنا ہے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بس اور کیا ساری رات ساری رات حضور کا ذکر اللہ اکبر کھا پی کے ٹھنڈی فضا میں پھر بھی ساری رات حضور کا ذکر اور حضور تین دن کے بھوکے ہوتے اور ساری ساری رات امت بھی دعائیں فرمایا کرتے سوچا بھی ہے حضور کے زمانے کو حضور کی سیرت کو سوچا بھی ہے اللہ اکبر ذرا دیر ہو جائے تو کروٹ بدلنے والوں پہلو بدلنے والوں حضور کے ذکر سے جانے والوں ارے اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ تین تین دن کے فاقے اختیاری ہوتے تھے لیکن دوست پا رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور رونے کے بعد جو آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے اللہ مفید امتی اللہ مربی حبلی امتی اللہ میری امت مجھے دے دے اچھی ہے کہ بری میں جانوں میری امت جان جان رب حدی امت ہی ہے اللہ میری امت مجھے دے دے اور پھر امت کے لیے ایسی شاندار الفاظ مسلم شریف فرمائے میری امت مرحوما میری امت مغفورہ میری امت بخشی ہوئی ہے میری امت معاف کی ہوئی ہے حتیٰ کہ اگر میری امت کا کوئی امت قبر تک جاتے ہوئے بھی گناہ گار چلا گیا تو بعد میں آنے والے جو دعا مانگیں گے اس سے بخشا جائے گا میرا امتی میرا امتی بخشا ہوا ہے اس لیے کہ میرا امتی اگر قبر میں جاتے جاتے بھی گنہ گار گیا بڑے بڑے گناہوں سے بچتے جانا شرک سے بچنا اللہ سیاح سے ایسی نئی بات ہے جو دین میں خرابی کرے اس سے بچنا لیکن کوئی بھی نیا انتظام کوئی بھی نئی نئی چیز کا اختیار کرنا جو دین کی مددگار ہو جائے اس کو ضرور اختیار کرنا سرکار کے زمانے میں اونٹوں پہ لوگوں نے حج کیا اب ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا دریافت ہو گیا تو اب ہوائی جہاز سے یار بلاوے کہ اڑ کے جاؤ اب تو اڑ کے جانے میں زیادہ مزہ ہے ابھی بھی حاضر السلام علیہ صفا مربع میں دوڑی تھی پانی کی پیاس کے لیے اور اب تمہارا زمزم پی کے دوڑنا سوال ہے وہ دوڑی تھی پانی کی پیاس میں اب آپ کو پیاسا رہ کے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سنت ادا کرے اب اس کے برف کرو اب تباہ کرو پیٹ بھر کے زمزم پیو اور پھر دوڑو تم کو وہی سوال کھلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو دوستو بدت حسنا بھی ہوتی ہیں لیکن لفظ بس بدت کہتے ہی کہ ساری بدعتیں کلو بدت دلالت کلو دلالت ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی آگ میں جائے گی یہ کہتے ہی اتنا بڑا کفر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی چھپائی اس کے بعد اس کا زبر زیر پیش لگنا یہ سب کچھ بدت ہے چھ کلموں کی ترتیب مدرسہ کا ہونا عالم فاضل کی ڈگری پانا حضور کے زمانے میں مولوی ہو گیا عالم ہو گیا نو سال کا کورس ہو گیا اللہ ہوگی تو نہیں ہوگی سب بدعت ہے نا تو یہ سب گمراہی اور سب جہنم میں جائے گا نہیں نہیں یہ بالکل اچھی باتیں یہ بدت حسنا ہے یہ اچھی باتیں جن سے اصل دین کو مدد ملتی ہے آئیے صرف اسی آئے تک اور اس کے بھی ایک حصے تک میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ کس لفظ سے زیادہ استفادہ کر کے لقت عاقب رسول لوگوں تحقیق و تاکید سے اللہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان رسول آ گیا تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے آ گیا اب کوئی بلّہ کوئی مثال لیں گے جلسہ ہو رہا ہے میں بھی موجود ہوں اور اعلان ہو فنا ہستی آ گئی تو آپ لوگ کیا کریں گے استقبال کریں گے یا استقبال نہیں کریں گے توجہ اس طرح کریں گے کہ نہیں کریں گے اس طرح توجہ کریں گے تو جب اللہ فرمائے میں تحقیق و تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ سنو توجہ سے سنو کہ میرا رسول آ گیا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ و سہلن مرحبا مرحبا یا رسول اللہ حضور تشریف لائے حضور آئے حضور آئے آمد مصطفیٰ ہوئی کُف روانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا تو حضور تشریف لائے تھے تو جب تشریف لائے تھے جبھی آپ کو جشن منانا چاہیے تھا اب تو حضور آئے بھی اور چلے بھی گئے پردہ فرما گئے تو اب یہ جشن منانا چاہیے کہ نہیں کیا استقبالی جذبات اب بھی ہونے چاہیے کہ نہیں لقت جاکم رسول من عزیز عزیز علیمان ہری سن علیکم تمہارے لیے بہت زیادہ مانگنے والے ہیں وہ حیات ظاہری میں لمبی لمبی دعا فرماتے تھے لیکن اب کیا اب تو وشال ہو گیا یہ تو سب اسی وقت کی باتیں ہیں ہری علیکم بل مومنینا رعف و رحیم رسول ایمان والوں کے لیے رعف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں بتائیے اب بھی ہیں کہ پہلے تھے بولیے اب بھی ہیں حضور اب بھی رعف ہیں اب بھی رحیم ہیں اب بھی رحیم ہیں تو کیا مطلب ہے حضور اب بھی رحمت فرماتے ہیں اب تو وشال ہو گیا لوگوں اب تو اپنی قبر انور میں ہیں اب ہم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں لیکن خدا کا فرمان بدل نہیں سکتا قرآن سنے بغیر جاؤ گے اور بعد میں آپس میں سوال کرتے رہو گے تو تم ذمہ دار ہو میں تو حجہ تمام کر رہا ہوں اور قرآن کا ایمان پہ نہیں رہے گا دیکھیے گا ان دونوں نے کسی نے سوال نہیں کیا تھا شاید جو سوال کرنے والے ہیں ان کو قسم ہے ان کے ایمان کی کہ میری تقریر پوری سن کے جائیں کیونکہ سارا سال سال آپس میں سوال کرتے رہتے جب بیان کرنے والا آتا ہے اور اپنی طرف سے موضوع منتقل نہیں کرتا جو قرآن پڑھا گیا اسی سے سمجھا رہا ہوں رسول رعوف ہیں حضور رعوف ہیں رحیم ہیں مہربانی فرمانے والے ہیں تو مجھے بتائیے اب کیسے مہربانی کر رہے ہیں حضور کو تو خبر نہیں حضور تو غیر نہیں جانتے حضور مدینہ شریف میں ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جو جن بالوں نے تو ہم پر رحم کیسے کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا رعوف و رحیم ہے مہربانی تو جناب اسی زمانے کے لیے فرمایا جب قرآن نازل ہوا جب قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا لوگوں ہم نے رسول ان کی رحمت سے کبھی ایمان لائے کفر مٹ گیا اب یہ دیوبندی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو رسول کا آنا رحمت ہے کون من منع کرتا ہے رسول مہربان ہے رسول آئے تو ہدایت ملی رسول آئے تو گمراہی دور ہوئی کفر دور ہوا لیکن تم اب مت سمجھو کہ اب بھی وہ رہنمائی کر رہے ہیں اب بھی رحم فرما رہے ہیں اسی زمانے کے لیے تو میں پوچھوں گا بل مومنینا بل مومنینا رعف رحیم یہ نہیں فرمایا اس زمانے کے لیے بل اصر رعف الرحیم رحیم اس زمانے کے لیے رعف الرحیم ہے فرمایا بل مومنینا رعف رحیم ایمان والوں کے لیے رعف الرحیم اب ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں ایمان والے ہیں نا جس نے یہ کلام کہا ہے وہ بھی موجود ہے نا قرآن بھی موجود ہے نا ایمان والے موجود ہیں تو صرف رعوف و رحیم ہی غائب ہے اللہ بھی موجود ہے جس نے رحمت سراپا بھیجا جس نے اس مہربان کو بھیجا جن کی طرف بھیجا وہ بھی موجود ہے اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں اور ہمارے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا وہ موجود نہیں ہے نہیں ہمارا ہماری مراد ہی نہیں ہے یہ آپ کی تعویل ہے اہل سمجھ جماعت خصوصا جو بھی کہلاتے ہیں بن مومنینا سے مراد حضور ہی کے زمانے کے ہی مان والے ہیں جن پر اللہ نے اتنا کرم کیا جو آپ اپنے لڑ رہے تھے شیر و شکر ہو گئے ایک دوسرے کے خون کے پیسے تھے بھائی بھائی ہو گئے اللہ نے ان پر پر رحم کیا ان پہ کیا کہ رسول کو بھیجا بالمومنینا کے معنی یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو رسول کے زمانے کے جو رسول کے زمانے کے ہیں بڑے لکھے لوگ ہلانے رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بہت چھٹی ہو گئی اللہ نے فرمائی چانت کتاب موقوتا نماز فرض ہے ایمان والوں پر تو المومنین ہے تو اسی زمانے کے مومن ہے انہیں پر نماز فرض ہے ہمارے لیے نہیں ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں اس المومنینا میں مومن ایک مومن مومنین جمع السلام تو اب جمع المو المومنین کیا ایک مومن ہے ایک مومن ہے اس میں کوئی خاص مومن ہے تو المومن کہیے لیکن المومنین کے کیا مانا ہے جب سبھی کو کہہ دیا تو پھر خاص کیسے ہو سکتا ہے المومنین کیسے ہو سکتا ہے مومن ایک مومن مومنین جمع کا سیگا ہے علی دام لگ گیا خاص ایمان والے خاص ایمان والے نہیں یہ علی دام لگ کر استغاق کا مانا ہوا سارے ایمان والے ایمان والے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا یہ جو میلاد کے میں بیان کرنے والے علماء ہیں ان جیسا ان دیوبندیوں کے پاس نہیں ہے یہ تو حرف نہ آشنا ہے یہ ان سے بے بہرا ہے عربی اچھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں ایمان والوں کو نہیں سمجھتے ہیں یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں حضور آئے سے بڑی رحمت تھی لیکن جب آئے تو رحمت ہو گئی لوگوں کو گمراہی سے نجات مل گئی خوب سے نجات مل گئی اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ماشاء کا ادا رحمت عالمین میں یہی اشارہ ہے کہ حضور آئے تو وہ راستہ مل گیا کہ اب لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے تو خود بخود رحمت پائیں گے ہم کہتے ہیں یہاں کہاں راستے کی بات ہے یہاں تو اللہ نے رحمت علین عالمی فرمایا تمام عالموں کے لیے رحمت تو تمام عالم جہاں کوئی عالم ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے فرمایا وما سلم کا اللہ رحمت علی عالمی اللہ سے سستا فرما کر یہ یہ کہیے کہ ہر چیز کی نفی جو رحمت سے برق ہو اللہ نے نفی کر دی میرے محبوب میں سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے رحمت کی منافی کہیں ہو جائے کبھی اللہ بن بل بن بل نے روس رہی تو قیامت تک ایمان اور نماز کی آئے سے سمجھانا بچوں ان سلا کا کانت المنی کتاب محفوظہ بے شک نماز قیام مت تک آنے والے ایمان والوں پر دکھ دی گئی ہے اس کے وقت پر المومنین المومنین المومنین وہاں المومنین سے مراد یہ ہے قیام مت تک جو کلمہ پڑھتے رہیں گے اگر کہیں آج کوئی کافر ہے اور کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جائے گی نا خدا کی قسم اس سے زیادہ نماز فرض ہونے میں وقت لگے گا لیکن کلمہ پڑھتے ہی حضور کی رحمت نصیب ہو جائے گی بالمومنین منینا الرحیم یہ رسول ایمان والوں کے لیے روف بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہے المومنین ہی پہ توجہ کر المومنین ہی پہ توجہ کر ایمان والے ایمان والے سارے ایمان والے اور قیامت تک ایمان والے اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی یہ شان کہ ایک دو نہیں سارے ایمان والوں سے رحمت فرمائے اور شفقت فرمائے شفقت فرمائے اور فرمائے ایک المومنین کے ساتھ پھر حضور کے آنے کا ذکر کیا لقت من اللہ المومنین اس بات رسولہ میرا احسان صرف حضور کے زمانے پر نہیں ہے اس زمانے کے ایمان والوں کے نہیں المومنی قیامت تک ایمان والوں پر اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے سب سے بڑا احسان یہ لقد من اللہ المومنین المومنین اس بات کا رسولہ میرا ایمان والوں پر بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے اردو کم بولتا ہوں آیا سے زیادہ پڑھتا ہوں پکا کرتا چلا جاؤں اگر اللہ تیری نعمت ہے تو ہم کیا کریں اور کچھ کریں گے تو کیا ہوگا اللہ محمد نعمت ربی کا فادث اگر ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا نئی شکر تم لذیذ تم اگر تم شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہو جائے گا نئی شکر تم لذیذ تم اگر میلاد نہیں منائیں گے اگر جشن نہیں منائیں گے حضور کی آمد سے خوشی نہیں منائیں گے تو کیا فرق پڑے گا کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علیہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تم شمار نہیں کر سکتے لیکن سب سے بڑا احسان حضور کی آمد ہے اور اس پر ذکر اللہ کا ذکر کرو اور حضور کا ذکر محمد نعمت ربی کا رسول نعمت اللہ علیہ اور تم ذکر کرو اس نعمت کا جو تمہارے اوپر آئی تم آپس میں لڑ رہے تھے اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے یہ نعمت اللہ کون یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وما صلی اللہ اللہ علیہ علیہ اور لقد من اللہ نے ایمان والوں کا احسان کیا ہے تو ایمان و ایمان والے شکر ادا کریں گے اچھا اگر شکر نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا اگر میلاد نہیں منائیں گے تو کیا ہوگا اگر چراغا نہیں جلائیں گے کریں گے تو کیا ہوگا خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ارے یہ بتیاں نہیں تھیں لیکن یہ تو جلتے تھے خانہ کعبہ میں تو روشنی جب ہی جب اسلام آیا اللہ اکبر وہ ہر مکان کا اجالا ہے وہ ناما کا اجالا ہے صحابہ کرام کی تو عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کے ملنے جاتے تھے مہمان اور میزبان اور کھانا تیار ہو رہا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کھانے میں ہوتی پھر کہتے تھے یا مولانا مولود الاسرت جب تک کھانا پک رہا ہے تھوڑا سا میلاد تو ہو جائے تھوڑا سا حضور ذکر تو ہو جائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سو دو ہجری میں جامع ترمیزی شریف میں امام ترمیزی نے میلاد النبی باپ باندھا ہے باپ باندھا ہے یعنی وہ حدیث جمع کی ہے جو حضور کے میلاد کے متعلق ہیں وہ میلاد کا لفظ نیا نہیں ہے جہاں حضور تشریف لاز کو مولود النبی کہتے ہیں آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے اب تو ایک ہی مکان موجود ہے وہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں حضور تشریف لاز سندھ میں حضور کے ذکر کو مولود شریف کہتے ہیں لفظ میلاد کو بھی نیا سمجھنا یہ عربی کا لفظ ہے ولادت ہی مراد ہے لیکن خاص اصطلاح پر حضور ہی کا آنا ہے تو اللہ نے فرمایا ایمان والا شکر ادا کرو اور جب تم کسی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا اب اگر ہم حضور کی آمد کا جشن منائیں گے تو کیا ہوگا کیسے نعمت کا اضافہ ہوگا صاف بات ہے بن مومنی روف الرحیم حضور کی جو رحمت ہے مزید رحمت ہمیں نصیب ہو جائے گی مزید نسلِ کرم نصیب ہو جائے گی مزید شفت نصیب ہو جائے گی اگر میلاد نہیں منائیں گے اگر جشن منائیں گے اگر نہیں جھومیں گے اگر نئی نقمے سنائیں گے خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بلا ان سفر تم ان سفر تم اور اگر تم چھٹنا گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے میرا عذاب میری کسی نعمت سے بھی اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا اضافہ کر دوں گا اور اگر نہیں شکر ادا کرو گے تم پر سخت عذاب آئے سخت عذاب آئے اور کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے لوگوں کہ جس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرو گے وہ نعمت چلی جائے گی نعمت کی بکری شکر کی رسی سے بندی ہوتی ہے اگر اولاد کی قدر نہیں کرو گے اولاد گھر سے چلی جائے گی اگر ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے ماں باپ سے دعا نہیں لے سکو گے وطن کی قدر نہیں کرو گے وطن کی حفاظت نہیں کر سکو گے جس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے وہ رہ نہیں پائے گی اللہ بہت یہ فائدہ ہے نعمت کی بکری جس رسی سے بندی ہوتی ہے وہ شکر کی رسی ہے تو اگر تم نعمت کا شکر نہیں کرو گے حضور کی آمد کا شکر ادا نہیں کرو گے غم منانا شروع کر دو گے لوگ یوم وفات منانا شروع کر دو گے ارے جب انڈیا میں بارہ وفات کا دن مناتے بھی تھے تو میلاد ہی بڑا کرتے اتنی جہالت ہم نے تو بارہ برسات سنا تھا سنا تو بارہ وفات تھا لیکن بتائیے کرتے کیا تھے اس میں حضور کا میلاد ہی بڑھتے تھے میلاد اکبر ہی بڑھتے تھے بتاشے ہی بانٹتے تھے نہا دھو کے خوشبو لگا کے محفل میں بیٹھتے تھے اللہ کو سلام ہی پڑھتے تھے آج سے آٹھ سو سال پہلے نو سو سال پہلے اگر کھڑے ہو کے محفل میں باقاعدہ نہیں پڑھتے تھے یہ ساتویں صدی میں اللہ اکبر ایک محفل میں ناخوانی ہو رہی تھی اور جیسے ہی پڑھنے والے نے ذکر کیا اللہ اکبر جب ان کے ان کا ذکر ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں محبت ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں بس اس نے ایسا کہا کہ ساری محفل کھڑی ہو گئی اور ایسا حاد کھڑے ہوئے کہ سارا عالم کھڑا ہو گیا یہ آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے دوستوں لیکن ایک بات ہے روزے روز انور پر حضور وسلم کی بارگاہ میں جا کے جب بھی کسی نے سلام پڑھا ہے تو یہ نہیں کہ جالیو کے سامنے بیٹھ کے سلام پڑھ رہے ہیں جب بھی وہاں جاتے ہیں تو ادب سے قیام ہی کر کے سلام پڑھتے ہیں بلکہ یہ جو محمد بن نجی گیارہ سے گیارہ میں جو پیدا ہوا ہجری میں اور سترہ سو تیئیس عیسوی اس کے بعد جب بڑا سترہ سو تیئیس اور سترہ سو پینتالیس عیسوی twenty three seventeen forty five یہ اس کا ایک پیریڈ ہے جس میں اس نے لٹیروں کو جمع کر کے جب مکہ شریف مدنی سے بھی حملہ کیا تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعظیم کرتے تھے ان کو شہید کیا اور صحابہ کی قبروں کو توڑا اللہ ربت یہ نجدی فتنہ جب سے پیدا ہوا تو یہاں پاکستان ہندوستان میں لڑائی نہیں ہوئی سب سے پہلے مکے میں لڑائی ہوئی اور کن سے ہوئی ان نجدیوں نے اہل سنت کو شہید کیا یہ آج کیسا فساد ہے مسلمان ہو کے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ وہی فساد ہے اللہ بچائے کیونکہ پاکستان بنایا تو اہل محبت میں ہے پاکستان بنایا تو اہل جماعت میں یہ دیوبندی تو اس کے مخالف ہے اقبال کے مضامین چھپے ہوئے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنے دیوبند کہہ رہے کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ممبر سے بیٹھ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مذہب قوم کو وطن سے بنتی ہے قوم کو جغرافیہ سے بنتی ہے مذہب کو پیچھے چھوڑو زمین کو پہچانو ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندو ہندو سے قریب ہیں مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے وطن تو جغرافیہ سے ہوتا ہے اقبال نے کہا ہمارا ہمارا خمیر کچھ اور ہے ہمارے ہاں کسی بھی وطن کا رہنے والا جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہماری قوم میں آ جاتا ہے ہماری ملت ہے یہ حضور کی امت ہے امت کیسے بنتی ہے لقد رسول امت بنتی رسول سے ہے امت بنتی رسول سے ہے امت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی ملت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی رسول سے بنتی ہے جس نے اس رسول کا کلمہ پڑھا وہ رسول کی امت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہندوؤں کو گاندھی کو بلا کے اللہ ممبر رسول پہ بٹھایا اور ابھی سر سالہ جشن منایا تو اندرا گاندھی سے ستا کرایا منہ سے اللہ اکبر یہ اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اللہ اور ایمان سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑی ہے کبھی یہود کے سامنے کبھی ہنود کے سامنے دامن پھیلانے والے اور ہم ہمیشہ اپنے رسول کے سامنے دامن پھیلانے والے ہیں اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں اختلاف کیسے ہو گیا آج کا نجدی کا زہر اگر جو بند والے نجدیوں سے متاثر نہ ہوتے اور اسماعیل دہلوی وہ کس کتاب التوحید کا ترجمہ تقریب ایمان کے نام سے یہاں نہ کرتا کتاب التوحید اس نے کتاب لکھی جس میں ساری گستاخیاں ہیں حیرت ہے کہ بخاری شریف کی کتاب التوحید نہیں پڑھی یہ نزد میں جو جو فتنے اٹھیں گے نا وہ بخاری شریف کی کتاب التوحید میں ہے باب الفتن ہے کتاب التوحید میں منافقوں کی نشانی ہے کہ جو آپ زمانے میں آئیں گے سر گنجے ہوں گے اللہ اکبر وہ حلق کرانا ضروری سمجھتے ہوں گے اور ان کی قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ اچھی لگے گی نمازوں میں تم ان کو اپنے آپ سے زیادہ پاؤ گے لیکن سطار برما ایمان سے ایسا نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہیں بخاری شریف کی کتاب التوحید باب الفتن نج سے زلزلے اٹھیں گے کتنا اٹھے گا وہ تو بھول گئے ایک نجدی نے کتاب التوحید لکھی اور اس میں لکھا کہ دیکھو یہ سب شرک ہو رہا ہے کیا شرک ہو رہا ہے رسول کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں مزار کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اب بتائیے مزار والا کیا گا ایک اونٹ سامنے کھڑا تھا اس محمد بہاد نجدی نے اپنی لکڑی اٹھائی اور کہا دیکھو میں رسول سے کہتا ہوں اونٹ سے کہتا ہوں میں تجھے رسول کا واسطے دیتا ہوں بیٹھ جا کہیں بیٹھا میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں بیٹھ جا نہیں بیٹھا نا چھڑی اٹھائی اور جو اشارہ کیا تو اونٹ بیٹھ گیا کہا بتاؤ رسول اچھے ہیں کہ گنگا اچھا جی؟ محمد کیا کر سکتے ہیں اللہ گستاخ اس کے بھائی نے سلیمان بن بن عبد نے اگلے جمعے کو مسجد میں کہا کہ اس نے کیا خرافات بکی ہے کیا گستاخی کہی ہے میں صرف جوابن کہہ رہا ہوں کہ اسی اونٹ کے سامنے ذرا یہ کہہ کے دے اللہ کے واسطے بیٹھ جائے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بیٹھ جا بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا اور چھڑی سے اشارہ کر بیٹھ جائے گا اب بتا کون زیادہ طاقت والا اگر یہی دلیل بناتے ہو لیکن یہ دلیل بقول شاہ صاحب کے بہت ذلیل دلیل ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ہر پر قادر ہے میں اس نے قدرت کو اسباب پہ جاری فرمایا ہے وہ جب چاہے اسباب سے ماورا بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے جب چاہے آپ کو پھول بنا دے جب چاہے کھاٹے مارتے سمندر میں ساحل پیدا کر دے لیکن ایک بار بتاؤں اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کو گزار کر دیا آپ کو کبھی پھول بنا دے کبھی ایسا ہوا کہ چولہے میں خاتون گئی آگ جلانے کے لیے اور اچانک اس میں پھول بن گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پلسٹن جا رہے ہیں اور بمبئی کی طرف روڈ بن گیا اور آپ پیدل چلتے ہوئے بمبئی پہنچ گئے کبھی نہیں ہو سکتا نہ ہوا ہے نہ ہوگا لیکن ایک دفعہ تو آگ گزار ہو گئی سمندر میں ساحل بن گیا اور ایسے نہیں بنا کہ روڈ بن گیا دونوں طرف کی لہریں دیوار کی طرح کھڑی ہوئی موجیں تڑپتی رہی درمیان میں راستہ لیکن یہ بھی تحقیق کی بات ہے یاد رکھنا کہ یہ نبی کی شان اللہ نے دکھائی جب کبھی اس کے کسی خاص بندے سے بات آ گئی بات ابراہیم کی آ گئی تو آپ کو گزار کر دیا جب بات موسا علیہ السلام پہ آ گئی ان کے ساتھیوں پہ آ گئی کہ ہم تو سمندر کنارے پہنچا کیسے جا سکتے ہیں پیچھے فرون کا لشکر آیا موسا علیہ السلام فرما فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راستہ ضرور سجھا دے گا دکھا دے گا اللہ تعالیٰ موسا سے اپنا اچھا مارو تو موسا علیہ السلام سے بات آئی تو اللہ نے ان کی شان دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے آپ کو گزار بنا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مسائل برداشت کیے لیکن جب حضور سے بھی کسی نے کہا اگر نبی ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے تو حضور نے کہا اور بھی دکھاتا ہوں اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے سبحان اللہ اشارہ کس کو کہتے ہیں اشارہ کس کو کہتے ہیں یہ بانس ہے یہ جھنڈا ہے یہ وسیم صاحب ہیں یہ انگلی ہے نا اشارہ کیے جائیے اصل میں اشارہ کہتے کس کو ہے انگلی وہاں تک پہنچتی ہے شے وہاں تک پہنچتی ہے درمیان میں ایک وہمی لکیر ہوتی اشارہ ایک وہمی لکیر کو کہتے ہیں اشارہ ایک وہمی لکیر کو کہتے ہیں کچھ بھی اس میں اثر نہیں ہوتا صرف توجہ ہوتی اشارہ ایک ذہنی لکیر ہے لیکن میرے آقا کے جیسی بشریت تو چھوڑو اشارے جیسا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہمارا اشارہ ذہنی ہے رسول کا اشارہ حکمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کے برابر اشارہ بھی نہیں کر سکتے یار ان کی جیسے ہو کیسے سکتے ہیں کسی طرح ان کی طرح نہیں ہو سکتے بشریت و بشریت ہاتھوں کا تو ہاتھوں کا کیا ذکر حضور کی جیسا اشارہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ان کا اشارہ حکم اشارہ ہوتا ہے تو جس پہ اشارہ کریں اس کے ٹکڑے ہو جائیں تو جس امت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اس کا مقام کیا ہوگا اللہ ہو جس کے لیے ساری رات روتے رہے کہ اللہ میری امت کو بس دے میری امت کو بس دے سب بخشے جائیں گے وہی نہیں بخشا جائے گا جو مانے نہیں کہ حضور کچھ کر سکتے سب بخشے جائیں گے یقین مانیے لیکن وہ نہیں بخشا جائے گا جو کہے گا رسول کیا دے سکتے رسول آئے تھے دنیا سے چلے گئے میلاد کیوں منا رہے ہو وشال مناؤ اچھا جب ہم وشال مناتے ہیں تو کہتے ہیں وشال کیوں منا رہے حضور کا وشال نہیں حضور کا ہم عرف نہیں مناتے حضور کا میلاد مناتے ہیں اور اولیاء اللہ کا مناتے ہیں یوم وشال مناتے ہیں تو کہتے ہیں یوم وشال کیوں منا رہی ہے بدت ہے ہے یہ شرک ارے کمال ہے اول تو جو بھی کرتا ہے شرک ہو نہیں سکتا میلاد منائے تو شرک کی نفی کہ اللہ ولادت سے پاک ہے سال منائے تو شرک کی نفی کہ اللہ مرنے والا نہیں حی و قیوم ہے کسی پیر کا اس منانے والے یوم وصال منانے والے یہ بتاتے ہیں کہ میرا مرشد اللہ کا بندہ تھا دنیا ترقت ہو گیا اللہ شرک ہو ہی نہیں سکتا شرک ہو ہی نہیں سکتا لیکن پیروں کا یوم وصال کیوں مناتے ہیں حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں پیروں کا یوم وصال اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کا ولی کسی کسی بھی مقام پر ہو لیکن جب تک آخر وقت نہیں آتا پتہ نہیں چلتا اس کا آخر کیسا ہوا ہے حضور غسل مدرسے بچے آئے عید کا دن تھا کاغذ کو شیر لکھ دیجیے عید کا جیسے عید کاٹ میں لکھا جاتا ہے کاغذ کو عید پر شیر لکھ دیجیے تو حضرت حضور نے جو شیر لکھا اس کے معنی یہ تھے کہ آج عید ہے دنیا عید منا رہی ہے لیکن میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میرا وصال ایمان پہ ہو جائے گا میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن مجھے موت آئے گی اور موت ایمان پہ آ گئی تو میرے لیے تو عید ہے اللہ تو ہم اپنے بزرگوں کا اس مناتے ہیں کہ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے جب آخری وقت ایمان پہ رخصت ہو گئے اللہ اکبر تو وہ یوم رسال ہے اور یہ اپنے سنت ہی اس منا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ جو گئے ہیں بڑے اہتمام سے گئے ہیں اعلیٰ حضرت کس طرح گئے اللہ ایک جمعہ پہلے فرما دیا آئندہ جمعہ میری وجہ سے دیر نہ کرنا وہ جمعے کا دن آئے تو غسل فرمائے صاف کپڑے پہنے وصیت کی اللہ اکبر سارے وراثت کی تقسیم فرمائی گرمی تقسیم تو نہیں کہا کسی ہمارے کا نوٹ بھی ہو تو باہر نکال دو اور اس کے بعد ایک بچے کو بلایا بلایاداز پڑھو انہوں نے سورج پڑھی تو دوسرے بیٹے سے کہا یاسین کیا ٹائم ہوا ایک بھائی ٹائم ہے اللہ کا ذکر فرمایا وسیعتیں کر رہے ہیں اور ہوتے ہوتے فرمایا تھا میری وجہ سے جمعے میں دیر نہ کرنا بس جمعے کے خطبے کی اذان ہو رہی تھی کیا اللہ حضرت رخصت ہو رہا اور حضور کی زندگی ایسی ہے کہ خود زندگی حضور سے افضل نہیں ہے حیات مخلوق ہے حضور افضل حضور حیات سے بھی افضل ہیں حیات نہ تھی زندگی نہ تھی اور یہ غور و نہ تھے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا کیسے کیا یہ جانے دو اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے جب چاہے جیسا بنا او نوجوانوں ذرا غور کرو سنیوں کی تقریر توجہ سنو تاکہ پتہ چلے تمہارا روب اور ہے ان پتا لوگوں سے جو سارا سال تبدیل کر کے اللہ سمجھتے ہیں کہ دین کی سمجھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے بنائے جب چاہے جیسے چاہے جس چیز کو پیدا دے اس نے جب چاہا مٹی سے آدمی کو بنا دیا جب چاہا اس نے مٹی سے مرد کو بنا دیا جب چاہا ایک مرد سے زندہ عورت کو پیدا کر دیا بغیر مرد زندہ مرد کو سنا دیا اس کے پہلو سے زندہ عورت کو پیدا کر دیا اللہ اللہ ہے حضور کے نور ہونے پہ صاحب کیسے پہلے اور پہلے تو نور کیسے اور اگر نور تھے تو بشر کیسے مٹی تھے تو آدم کیسے آدم تھے تو ہوا کیسے اللہ اللہ ہے تم اللہ ہی کو نہیں مانتے ہو اس کی خلاقی کو نہیں مانتے ہو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا کیا کیسے کیا اللہ جانے رسول جانے کسی مقام میں نہیں مقام میں مقام ہے تو اللہ ہے تم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہو اللہ مقام میں بھی ہے مقام میں بھی ہے وہ جب چاہتا ہے عدم کو راجے کر لیتا ہے جب چاہتا ہے جس وجود کو پیدا کر دیتا ہے عدم ہونے سے بھی اللہ عدم نہیں ہوتا ہے کچھ نہ تھا تو وہ موجود تھا کچھ نہ ہوگا تو وہ موجود ہوگا وہ جسے ہم عدم کہتے ہیں وہ بھی اس کے سوا ہے اور اللہ نے عدم نے بھی اپنے حبیب کے نور کو بنایا تو اللہ اللہ ہے حضور مخلوق ہے بلکہ نہ رہا جب اللہ نے حضور کو پیدا کیا کا تعداد نور سے ہو گیا اللہ شریک ہے اللہ شریک شریف وحدہ لا شریف ہے لا شریف رہے گا اس کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے اللہ نے جب چاہا عدم پیدا فرما دیا جب چاہا عدم کو راجے کر دیا جب چاہا جس وجود کو چاہا پیدا کر دیا تو آدم کو بنایا تو تعجب نہیں کرتے ہو کہ مٹی سے کیسے آدمی کو بنا دیا اللہ اور پھر حضور کے نور بننے پہ اعتراض آدم سے پہلے بھی تو نورانی مخلوق تھے فرشتے ان کو کیسے پیدا ایک کے نور ہونے کے شخص اور لاکھوں کروڑوں مخلوق ملائکہ سب کے سب نور کیسے بنی اگلے سال بتانا کہ ملائکہ کیسے بنے سننی ہوں گے تو کہیں گے کیا سوچنے کی ضرورت ہے حضور ہی کے نور سے بنے یہ زمین و آسمان کس کے نور سے بنے ہیں اللہ کے نور سے نہیں نہیں نہیں تم تو ہمارے سنی بریلیوں کو یہ نور من نور اللہ یا نور اللہ اے اللہ کے نور نور اللہ اللہ کے نور سے نور بدت حضور کو اللہ کے نور سے نور مانتے تقسیم کر دیا ٹکڑے کر دیا نہیں نہیں نور من نور اللہ اللہ کی طرف سے خاص نور علیہ السلام روح اللہ اللہ کی روح نہیں اللہ کی طرف سے خاص روح کتاب اللہ قرآن اللہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے کلام ہے روح اللہ نور اللہ جو کچھ بھی اللہ نور سماوات مدد سورہ نور اللہ آسمان و زمین کا نور ہے لیکن اللہ زمین و آسمان نہیں ہے مانا یہ ہوں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کیا ہے یہ صوفیوں کے جب آپ بیٹھیں گے نا اور مشکل آیات کے معنی کو سمجھنا چاہیں گے تو وہ یہ بتاتے پڑھو اللہ نور سماواتی ودر ترجمہ بھی یہی پڑھو کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ زمین اللہ ہے آسمان اللہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے اللہ نے حضور کو نور بنایا ہے نور پیدا کیا ہے نور خلق کیا ہے نور بھی نور اللہ اب بولے خلق اللہ نوری حضور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا وہ خلق نوری نے ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا تو ساری مخلوق حضور کے نور سے اور حضور اللہ کے حکم سے لیکن ہیں مخلوق لیکن نور مان لو اور سب سے پہلے نور پیدا کیا اللہ اللہ ہے جب چاہے اندھیرا پیدا کر دے جب چاہے نور پیدا کر دے جب چاہے اندھیرے میں نور پیدا کر دے جب چاہے ایسا نور پیدا کرے کہ اندھیرے میں رہے اور روشن بھی نہ ہو لیکن نور رہو رہے فرشتے موجود ہیں نا اندھیری گلی میں فرشتے موجود ہیں اور سراپا نور ہیں اللہ ہے وہ جب چاہے مٹی سے مرد بنا دے جب چاہے وہ مرد یا اللہ میں بہت تنہا ہوں جنت کی نعمتیں اپنی جگہ لیکن طبیعت کسی ساتھی کو چاہتی ہے کسی سے بات کرے کسی اپنے جیسے ان کو چاہتی ہے مانوس ہونا چاہتا ہوں تو اللہ نے ایسی نیند تاری کر دی آزم علیہ السلام پر کی تاریخ ہوئی اب اللہ جانے نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے نہ سائنسداں بتا سکتا ہے نہ کوئی عاقل بنداز بتا سکتا ہے نہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے اللہ جانے آدم علیہ السلام کے سوتے ہوئے میٹھی نیند کی حالت میں بائیں بائک سے پوری عورت کیسے پیدا ہے اللہ حضور کے بشر ہونے پہ شک کرتے ہو کہ نور ہو کے بشر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مائی ہوا دل کی دھڑکن ہو کر وجود ہی کیسے آ گئے بائیں طرف کی پسلی سے پورا وجود اللہ نے کیسے بنا دیا اللہ اللہ ہے جب چاہے بیٹی سے مرد بنائے جب چاہے مرد سے عورت پیدا کر دے جب چاہے عورت سے مرد پیدا کر دے بغیر باپ کے سبحان اللہ کسی دیوبندی سے سنا اس سے پہلے سب بول رہے ہیں یہ تقریر کا حصہ کبھی کسی دیوبندی کسی تبلیغی سے سنا ہے کیوں نہیں سنا کہ وہ کبھی غور ہی نہیں کرتا اس کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلافی کا عرفانی نہیں جانتا کی منزل پہ نہیں پہنچا ہے رضا کی منزل پہ کیا پہنچے گا ابھی تو سر جھکانا نہیں سیکھا ہے اللہ بکبر اس کی مرضی کا راضی ہونا کہاں سے سیکھے گا ارے سجدہ کرنا تو اسے ہے نہیں سجدہ کرو سب سجدہ کرو اللہ بکبر بہرحال تو صوفیوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ پہلے دن میں پکا کر دیتے ہیں کیا کیوں اللہ بر سوچنے والے آتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں احکام سے بات کرنی ہے تو بات کرنا کیا حکم ہے اللہ پر کب حکم ہے کیا کرنا ہے کیوں نہ کہنا تو یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے یہ کیوں ہے کیوں اللہ کیوں سے بات ہے اس کی ہر کیوں سے بات ہے تو چاہے بنا یہ پیر یہی تو کام کرتے ہیں حامد بھائی اللہ والے جو الفاظ ہے حامد بھائی سامنے بیٹھے اچھی بیٹھے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا لیتے ہیں بعد میں ہنستے ہیں یہ کیا کر سکتے ارے تو پکا کر دیتے ہیں پہلی صحبت میں جہاں تم کیا کیوں کیسے کیا ہے تو کا خاموش حکم کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو علماء سے پوچھنا بندگی کیسے کرنی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے حضور سے پوچھنا لیکن یہ مت پوچھنا کیوں نماز کیوں زمین کیوں آسمان کیوں ہر اس کی ذات بھی کیوں سے بات ہے وہ فاد نما یرید ہے جو چاہے پیدا کرے جو چاہے لکھے جو چاہے مٹا دے اللہ اکبر اس نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کے بعد آج کی اس محفل میں کیونکہ میلاد کی محفل ہے رسول سے تم تمہارے میں سے نہیں تمہارے درمیان رسول آ گیا تمہارے درمیان تمہاری طرف آ گیا اجاک من اللہ نور اللہ کی طرف سے نور آیا منن سے تم تمہاری طرف آیا ہیں وہ بنیاد ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کر بھی تمام بنی آدم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخر میں آئے تو فضیلت تو آدم علیہ السلام کو ہونی چاہیے تھی جی بھی نو علیہ السلام لاکھوں نبیوں کے بعد تو حضور آئے کروڑوں انسانوں کے بعد ظاہر ہوئے تشریف لائے گی ہوا ولادت ہوئی آمنا کے گھر لال تشریف لائے عبداللہ کے گھر بیٹے پیدا ہوئے اس سے کس کو اعتراض ہے مگر بریڈی تو پاک پاکر کیوں کہتے ہو وہ تو کروڑوں انسانوں کے بعد آئے نا آبا اجداد کی پشتے منتقل ہوئے نا نبیوں کے بعد آئے نا بڑے بڑے نبی گزرے تو تم اللہ کو مانو وہ جب چاہے بیج کو پھوڑے جب چاہے پوپل کو نمودے جب چاہے پتے پھیلائے جب چاہے گلاب کو کرے اللہ یا علی یا جب چاہے جب چاہے کیچڑ میں گائے سے ایک خمیر بنائے روح کے جب چاہے سڑی ہوئی کھاد میں ایک خوش بیج کو زندگی دے دے اور سب زمین کا سینا گھیل کے گھاس کا دل کا نکل آئے اور جو ہوائیں تمہاری ٹوپیاں اڑا دیں اس سبزے کو ہلا لا دیں اور پھر اس سبزے میں سے شاخ کے شاخ نکلتی رہے اور پھر جب چاہے کسی شاخ سے کاٹے نکلے کسی شاخ سے گلاب نکلے جب چاہے بنی آدم میں سے اچھے پیدا ہو جب چاہے جیسے پیدا ایک دفعہ مسجد میں مسجد نبی میں جمعے کی خطبہ دینے کے لیے بس کھڑے ہونا چاہتے تھے ایک آرادی دور سے آیا دروازے پہ کھڑا کہنے کا یا رسول اللہ کیا امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے حضور نے فرمایا اس کی کیا بات ہو گئی کیا ہوا تمہارے ساتھ کیا یار ہم بارش کے بغیر پریشان ہیں بہت ساری ہو رہی ہے بچے پریشان ہیں مویشی ہلاک ہو رہے ہیں بارش بھی ہوئی اضو نے سنتے یہ نہیں کہا اگر بارش نہیں ہوئی تو جاؤ دعا مانگو مجھ سے کیا لینے آئے اور اتنا بڑا جملہ کیا تم نے کہہ دیا کہ وہ کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے لیکن مانگنے والے نے جب بھی مانگا تھا حضور نے اسی وقت درد کرم کو بلند فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ بادل امیدیوں سے بندھے ہوئے چاروں طرف سے بادل آئے دھوم کے برسے اور خوب برسے سارا مدینہ جنگل ہو گیا میرے ذہن میں واقعات بھی لیکن وقت نہیں ہے نا کہ سرکار ہی سے کسی نے کہا تھا یا وہ نان نہیں تھے صاحب اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے بارش کب ہوگی حضور نے کہا بارش کب ہوگی غیب کی خبریں میں نہیں جانتا بارش کب ہوگی آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکے شریف میں کوئی باغ نہیں ہے کھجوروں کا باہر سے سوداگر آتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ اللہ کے نبی ہیں تو کھجور کا کھجور کا باغ لگا دیجیے پر میں کھجور کا باغ میں سے گٹلی دینے کا بھی اختیار نہیں رہتا مجھے کیا کیا سب کچھ اللہ کا میں کب کہتا ہوں میرے پاس کرنے اللہ نے تو سے کہا یہ کہو کوئی لاؤں میں کوئی نفسی ڈروں والا نفا آپ فرما دیجیے کہ تم کچھ اختیار نہیں رکھتے نہ نفے کا نقصان تھا یہ دیوبندی کو یہی آیا لیکن آگے نہیں پڑھتے اللہ ماشاء اللہ سوائے وہ جو اللہ چاہے ہے تو جب اللہ سے پوچھا یا اللہ قرآن میں یہ ہے کہ پیارے حبیب تم کہہ دو میں کچھ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ماشاء اللہ صبح سے جو اللہ چاہے تو اللہ کیا چاہتا ہے تو اللہ فرمائے گا تم نے پڑھا نہیں کا رب کا پتہ اے پیارے حبیب تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم کو راضی کر لوں گا تم مانگو تو صحیح میں نے تو ان سے کہنے کے لیے کہا جو تمہاری تعظیم نہیں کرتے آزمانی کے لیے کہتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو تم کہہ دو میں کچھ نہیں دے سکتا اللہ دے گا اور میں اس کو دوں گا ہی نہیں میں نے میں تمہاری جان بچا رہا ہوں کہ تمہارے پاس آئے تو منع کر دو پہلے کا رسول نے نہیں دیا تو میں کچھ اختیار نہیں رکھتا السوائے اللہ سے اور جو تمہاری تعظیم نہیں کرے گا میں اسے کچھ نہیں دوں گا اللہ دنیا میں تھوڑا برف نہ دیا تو آپ کو اپنے میں آزاد دوں گا اللہ اکبر لیکن جب تمہارے پاس کوئی آ جائے من میں محمد ساحلہ بلا پیارے اتارے جی تمہارے پاس کوئی من میں آ جائے تو خالی میں چھوڑ دیں محبت والا آ جائے ایمان والا آ جائے کسی نے کہا بارش کب ہوگی انہوں نے کہا مجھے کیا پتا بارش کب ہوگی اور یہاں ایک صحابی آ کے کہہ رہے ہیں سرکار ہم پانی نہیں ہے بڑے پریشان ہیں اسی وقت کب ہوگی بارش بہت شادی ہوگی جو مانگا سلمان سے وہاں کا سے گزارے کرتے کا پلی سلمان پالیس بھائی سلم میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں کے دن مجھ سے گزارے نہیں جاتے سرکار کوئی آزادی کی صورت ہو جائے نے سمجھ اچھا جاؤ مالک سے پوچھو کیا قیمت مانگتا سلمان ایک سو دس سال سو سال سے اوپر عمر تھی بہت ضعیف ہو گئے کیا کہاں کہاں سفر کیا تھا دور تک پہنچے تھے اور غلام بن کر بک کر آئے تھے اب میں بک جاؤں مدینے میں سلمان پار اللہ اکبر بہت سو سال قریب ہو گئے تھے جب راہد نے کہا کہ بڑی بڑی سچائی خلوص کے ساتھ عبادت کرتے گرجا گھر میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ یہ دین سچا نہیں ہے سب کتابیں بدلی جا چکی ہیں اب میں کیا کروں پہلے تو آپ کی پوجا کرتا تھا فارغ اب یہاں شام میں پہنچا اور کسی نے کہا کتاب والوں میں ہو جاؤ تو عیسائی ہو گیا اور جب اتنے سال گرجا گھر میں رہا تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سچا مذہب ہے انہوں نے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ رسول کہیں پیدا ہو لیکن آئیں گے یہ مدینہ سے دار الحجرت جو ہے وہ مدینہ سے ہے بھیا تم ایسا کرو کسی طرح وہاں چلے جاؤ تو اب بہت دور ہے تھے پیسے بھی نہیں کچھ تو دوستو شہر کی گلیوں میں بازاروں میں یہ کہتے تھے جب دیکھتے تھے کوئی مدینہ سی کا قافلہ آ گیا تو اس کے سامنے جا کہتے تھے میں غلام ہوں دکھنا چاہتا ہوں میں دکھنا چاہتا ہوں اللہ لوگ دیکھتے بوڑھا آدمی کیا کام اس سے سکے گا چھوڑ دیتے لیکن پھر کچھ مدینے والے سے ان کو ترس آ گیا کہ چلو کچھ کچھ کچھ نہ کچھ تو بوجھ اٹھائی لے گا کام کریں گے تو بڑے مشکل تو بڑھاپے میں غلام بن کر مدینہ شریف آئے تھے اور حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے یہاں تک ایک دفعہ مدینہ گلیوں میں اللہ اکبر ایک شور اٹھا جنادی میں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا لڑکے گلی میں پھر گئے نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ اور چھتے سے لڑکیاں ناک پڑ رہی تھیں تلال بدر والی نے سنیات لگائی حضرت سلمان سلمان نے جی سنا اللہ میں آنسو آ گئے رونگ کے کھڑے ہو گئے کہ آج وہ دن ہے جو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں لیکن کیسے پہچانوں گا پھر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو راہب سے چلتے پوچھ دیا تھا کہ میں نے بڑی زندگی گزاری حق کی تلاش میں اب تم مجھے کہتے رہے میں جاتے رہا ہوں یا سر لیکن جب رسول آئیں گے تو پہچانوں گا کیسے کہ یہی وہ رسول ہیں تو اس نے کہا ہماری کتابوں میں نشانیاں تو بہت ہیں دو تو میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے اور ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت مبارک سے ان کا نام لکھا ہوا ہوگا محمد رسول اللہ ان کی پشت مبارک سے محر نبوت ہوگی حضور تشریف لے آئے صحابہ کے انصار جانصار قدموں موجود تھے سلمان سلمان فضل غلام تھے نا کہیں سے کچھ محنت کر کے لیے نے کچھ لی حضور کی خدمت میں آئے پیش کی حضور فرمائی کیا ہے کہا سستا ہے حضور پر میں تقسیم کر دو میں نہیں لے وہ رات سلمان فان کیسی گزار دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں حضور کی خدمت میں آئے سرکار نے پوچھا تھا کہ کیا ہے کہا حضور ہدیہ ہے حضور نے قبول فرمائی میں جامع فرمائی اب تو سلمان فارسی کا اللہ بل اللہ بلیوں چل رہا تھا لیکن دوسری نشانی کیسے کہیں کہ پشت مبارک بٹھا دیجیے تو خود ہی حضور نے اپنے غریباں کے مسئلے کو شروع فرمایا اور سرکار کی پشت مبارک سے نبوت روشن ہونے لگا نظر پڑ گئی بالوں سے گچھا اٹھا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ قدموں میں گر گئے اللہ پچبن کا محمد رسول اللہ یا میں ایمان لاتا ہوں تو حضور نے بھی ایسا نوازا کہ اپنی چادر میں لے لیا اور کہا سلمان میرے گھر والوں میں ہے سلمان میرے اہل بیت میں سرکار بھی تو ایسی نواز غلامی کے دن گزرتے رہے دن کیا خیال آ گیا حضور کی خدمت میں زیادہ رہنا چاہتے ہوں گے اس لیے وہاں سے آزادی چاہیے مجھے آزادی چاہیے بہت بولا ہو گیا ہوں اب مجھ سے غلامی کے دن نکل انہوں خود جاؤ پوچھو مالک کیا قیمت مانگتا جا کے پوچھا واپس آئے خاموش کریں اداس کریں سرکار نے کیا بات کیا کہا تمہارے مالک نے یا رسول اللہ میرا مالک بڑا لال چیز ہے وہ کہتا ہے مجھے کھجور کا باغ دو بڑا پورا باغ ہو پھلوں سے کھجور کا ایک باغ دو تو تم کو آزاد کروں گا اور سرکار کی اختیاری ظاہری غربت کا تو ہم عالم معلوم ہے تین تین دن کے فاقی اردو تشریف فرمائے چٹائی کے پشت چٹائی کے نشان پڑے ہیں سلمان بظاہر کیا ہوں دیجیے میرا مالک بڑا لال کیا ہوا سرکار وہ تو کہتا ہے کھجوروں کا باغ دوں تب وہ مجھے آزاد کرے گا حضور فرما کوئی بات ہی نہیں ابھی چلو گوشتیاں لگاتا ہوں کل بات حل دے گا اللہ اللہ کہیں کہہ رہے ہیں مجھے کچھ اختیار نہیں اور کہیں فرما رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں سلمان ابھی چل کے لگاتے ہیں تو مسجد نبی صبح کے راستے میں باپ تھا فضا تو وہی ہے اس کو ان ندیوں نے جلا دیا لیکن اہل محبت نے اس کے قریب اور درخت لگا لی اور وہیں کی کھجوروں کو تبر اور کمال کی وہ بھی کھجوریں ویسے ہی جیسے سلمان فاطمہ سن کے بات تھی اللہ اللہ اللہ اللہ بہت سی باتیں ہیں ساری رات گزر جائے صرف عبادت سے تقریل کروں اور بتاؤں کہ بس تم تو رسول کو دیکھنا حضور نے جس طرح کہا عبادت کرنے کو اسی طرح عبادت ہوگی اور عبادت کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہوتی ہے لیکن وہ معبود نہیں ہوتی اللہ کی ذات وحد اللہ شریک ہے حضور بھی معبود نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں حضور کے حکم کی اطاعت ہوگی اور وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل پر اللہ کی عبادت کو درجہ بھی رکھتی ہے آئیے سلام پر چلیں لیکن کنٹینیوٹی چلیں کہ چلے نعت خانی کیا ادھر ایک نئے نئے نعت لکھنے والے اعلیٰ حضرت کا نام تو بہت قرآن حدیث کی روشنی ہے مگر آج بعض پر ایسے نئے شاعر ہوتے جو مرضی لکھ دیتے انہوں <clears throat> نے کہہ دیا ناک پڑھنا بھی بندگی ہے ناک کا سننا بندگی ہے اور ناک کا پڑھنا بندگی ہے تو بہت سے سننے والے ذرا تاج جانے سے یار اتنا بھی موبائل والا بندگی کچھ اور تو پھر جب میں نے تقریر کی تو میں نے بتایا کہ نعت پڑھنا بندگی ہے سلام پڑھنا عبادت اللہ کا حکم آئے کھڑے ہو جاؤ تو قیام عبادت جھک جاؤ تو کوئی عبادت زمین سڑک تو سدا عبادت وہ کہا کہ گھر سے نکلو میرے گھر کے چکر لگاؤ تو گھر کے چکر لگانا عبادت وہ کہے دو پہاڑیوں میں دوڑو تو صفا مروا میں دوڑنا عبادت وہ کہے مینا کے میدان میں آ کے پڑھ ہو جائے ابراہیم لیتے تھے تو مینا میں قیام عبادت وہ کہے مدرسہ کی پہاڑیوں کے رات کو پہنچے تو مدرسہ میں رات کا قیام عبادت اور اگر وہ کہے کہ جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنا عبادت انسانوں کا قتل کتنا بڑا جرم ہے لیکن اگر وہ کہے کہ قتل کرو کافروں کو تو قتل کرنا عبادت وہ جو کہے اس کو معبود مان لیا تو جو وہ کہے ماننا عبادت وہ کہے ماں باپ کی خدمت کرو تو ماں باپ کی خدمت عبادت وہ کہے بچوں کی پرورش کرو تو بچوں کی پرورش کرنا عبادت وہ کہے رشتے سے حلال کماؤ تو رشتے سے کمانا عبادت اور اسی کے پیارے حمید کہیں کہ بیٹی کو احمد مانو بیٹی پہ سستا کرو بیٹی سے خرچہ کرو یہاں تک اس دور میں میرے سامنے والی شریف آئی تو اب ہر جلد سے بیان کرتا ہوں کہ پہلے نہ سنی ہوگی اس مضمون کا نہ سنا ہوگا حضور نے فرمایا باپ کا سب سے اچھا سستا وہ ہے کہ وہ اپنی اس بیٹی پہ خرچ کرے جو لوٹا دی گئی جس بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو طلاق ادا طلاق او اسلامی بہنوں مغرب زدہ شہروں کو پسند کرنے والی ہو دیندار لوگوں سے دور رہنا پسند کرنے والی ہو مغرب میں طلاق بہت عام ہو گئی ہے تو اب وہ یہاں بھی عام ہوتی جا رہی جب تم جیسا ہیرو پسند کرو گی ویسے ہی اس کی صفات ہوں گی تم جب مغرب جیسا مغرب زدہ بابو اور ہیرو پسند کرو گی تو وہ اسی طرح کسی دن غصے میں آ کر تین حرف کہنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندوں سے بھی ڈرتا ہے نا طلاق کبھی مت دینا بیوی کیسی بھی ہو جو ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتا مخلوق سے کیا نبھائے گا جو چار بچوں کو نہیں پال سکتا وہ مدرسہ کیا چلائے گا بیوی بچوں کو چھوڑ کے سوفی مت بننا جو چار بچوں کو ایک بیوی کو ساس کو ماں کو روٹی نہیں کھلا سکتا وہ خواجہ غی نواز کے لنگر کی سنت کیا جاتا ہے ہمارے پیروں نے تو اللہ مدرسے بنائے خانقاہیں بنائی لنگر چلایا ہے اللہ تو صوفی بننا ہے خواجہ بل ہمارے جنگل میں عبادت کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے ایک بڑی بھی نظر آئی دکھائی گئی ہوں بڑی بھی نظر آئی ایک بوجھا ان کے پاس تھا پہنچے ان کے پاس اما میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں بیٹا ذرا یہ بوری اٹھا دو ابھی بے انتہا ریاضت کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے بوری نہیں اٹھا سکتے لیکن روحانی طاقت تھی نا آنکھیں بند کی تصور تو کھینچا جنگل میں موجود کوئی شیر تھا قریب سامنے آ گیا تو اس شیر کو اشارہ کیا بوری سے طرح اٹھا کے چلا تو جب جانے لگی بڑی بھی تو کہا اما جب بستی میں جانا تو میرے لیے دعا کروں گا ہاں، دعا کروں گی کہ اللہ ظالم کو ہدایت کہا میں کیا کہا کہ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ظالم ملا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا جو آپ کے ابھی میں ظالم ہوں کہا جس کو اللہ نے شریعت کا مکلف نہیں کیا تم نے اس پر بوجھ دیا شیر کو تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میرا بوجھ تھا تم کو بنایا تھا اب سمجھ گئے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانا بھی عبادت ہے بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے اللہ خبر ماں باپ کی خدمت ہے سرکار نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ اس باپ کا خرچ کرنا ہے جو اپنی اس بیٹی سے خرچ کرے جو لوٹا دی گئی ہو طلاق بہت بری چیز ہے لوگوں لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرو کہ جنازہ آئے تم نہ آنا یہی تو سبب ہے کہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں چولہے سے کپڑے جل رہے ہیں شوہر الگ ظلم کرتا ہے بیٹی سوچی میں گھر جاؤں گی تو ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کریں گے غیر تو کیا کریں خاندان کا عالم یہ بیٹی کو طلاق ہو جائے تو دوسرے اسٹال کا رشتہ نہیں بھیجتے اور کوئی رشتہ بھیجتے تو دوسرے ہم آدمی کہاں رشتہ جائے ان کی پہلی بیٹی کو تو پہلی طلاق ہوگی وہاں رشتہ نہیں کرنا ہے آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہیں آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہیں صحیح بتایا دو بیٹیوں کو طلاق تھا لیکن آپ حیرت نہیں کیوں کہ حضور نے کبھی ذکر نہیں کیا کیا سینے سے لگا کے رکھا آنکھوں کا نور بنایا اور ایسا نور بنا کے رکھا کہ جس کے نکاح میں بھی اس کو نور والا بنا دیا اللہ اللہ میرے آپ کا مولا کی سیرت کون بیان کر سکے گا جی، یہ جی، یاد رکھیے کہ سرکار نے سرمایہ باپ کا سب سے اچھا سب کا ہے کہ اس کی کوئی بیٹی لوٹا دی گئی ہو اللہ اول تو قربان جاؤ الفاظ کے ہے یہ نکاح طلاق ہو گئی چھوڑ دیا گیا جس کی بیٹی کو لوٹا دیا گیا اللہ اور اس باپ نے اس بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا ڈھک کے رکھا اللہ کو پھر نبھا دیا تو سب سے اچھا سب کا تو اس سب ہے تو بہرحال حضور کی آمد ہے لالا اب کی انداز کہاں سے پہلے آپ آئے ہیں تو کچھ میں باہر آئی حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا گئے بہن کو عصمت بنا گئے ماں کو جنت بنا گئے بیٹی کو رحمت بنا گئے باپ کو وہ مقام ملا کے جیسے وفی بیٹی ہی کا نبی وفی امتی امت ہی اور کما کارا اللہ سر فرمایا باپ کے گھر میں ایسا ہے جیسے نبی امت کے درمیان ہوتا ہے اپنے باپ کی تعظیم کرو لوگوں اس جلسے سے جاؤ تو اندر کوئی تبدیلی آنا چاہیے اپنے گھر والوں سے رویے اور سلوک میں کوئی تبدیلی آنا چاہیے ماں باپ سے معافی مانگو بیوی بچوں سے پیار سے پیش آؤ ہو سکے تو بیوی سے بھی معافی مانگ لو اگر تم نے کبھی سے ڈانٹا مارا ہو گالیاں دی ہوں تو لوگوں قیامت میں اللہ کے نام سے کیونکہ نکاح میں قدمہ پڑھ کے نکاح میں لیا ہے تو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا تو اللہ ہی سے بدلا لے گا لہٰذا اپنے گھر والوں سے بھی سکان کا میں تم سے اچھا سب سے اچھا ہوں حضور آپ کو بہت اچھے ہیں اور سکان کا میں تم سے سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں دعوت اسلامی کا میں خادم ہوں لیکن کوئی دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہ جائے کوئی نوجوان دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہ جائے جب تک ماں باپ کی اجازت نہ لے ماں باپ کو پوچھ نہ لے اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر بیٹا پوچھے تو مبارک ہو کہ تمہاری کو تمنا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا دیندار ہو جائے جائے جو کہتا تھا میں کیسے اچھا بن جاؤں ماحول کو دیکھیے محلے کا ماحول دیکھیے دنیا کا ماحول دیکھیے دنیا کدھر طرف جاری آپ مجھے کہہ رہے ہیں اچھے بن جاؤ اچھے بن جاؤ تو جب اسلامی جب اسلامی کی طرح میں آئے گا تو دیکھے گا لاکھوں رنگے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں اور پریشان بھی ہیں تو حضور کی سنتوں کی نورانیت کا ہے کہ کوئی پریشان نظر آتا نہیں ہے تم تو کوٹ اور پتلون میں بھی بے روزگار ہو تو تمہاری مفلسی منہ پھاڑ کے اللہ منا پڑا رہی ہوتی ہے اور سفید کپڑوں میں سب زمانے میں خوشبو میں نہایا ہوا بھوکا نوجوان بھی ہو تو اس سے لوگوں کو رشک آتا ہے اللہ اللہ شریعت میں حسن ہے شریعت میں بھرم ہے شریعت میں شرم ہے تو باپ ماں باپ کو اجازت دینی چاہیے لیکن بچے پوچھ کے آئیں اور اسی طرح شوہر مرد بغیر بیوی بچوں کے انتظام کیے گئے کوئی تین دن کے چلے پہ چار دن جیسے وہ تبدیلی جاتے نا مسجد میں نام لکھوایا چلے گئے وہاں گئے تو چالیس دن کے چلے گئے ارے اب گھر سے بیویاں فون کر رہی ہیں حضرت یہ کوئی دین کا طریقہ ہے کیا ہوا میرا میاں تین دن لی گیا تھا وہاں سے خط دے دیا کہ چالیس دن گھنٹگی جا رہا وہاں جو کھانے پینے کو مل رہا ہے پہلوان تو کہتا ہے وہاں کے ہے میں ایک سال کے سمجھے بھی جائے گا ارے بھائی بیوی بچوں اللہ مالک بھائی اللہ نے تم کو سبب بنایا ہے اپنے لیے بھی کہہ دو کہ اللہ مالک ہے کھاؤ پیو اللہ تو جگہ مالک ہے یہاں بھی مالک ہے وہاں بھی مالک ہے لیکن اسباب پر قدرت جاری ہے اپنی گھر تبدیل کے لیے کوئی آدمی جائے تو بیوی بچوں کا انتظام کر کے مجبوری ہو غربت تو اور بات اگر ہے ہی نہیں تو یہاں بھی نہیں ہے تمہارے جانے سے بھی نہیں ہے دین کے راستے میں ضرور جاؤ لیکن اگر کچھ ہے تو اپنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو اتنا سمجھایا ہے یہاں تک آواز جاری ہے وہاں تو خواتین کی تو نہیں آ سکیں گی وہاں تک تو عورتوں سے کہنا ہے کہ بہنوں تمہیں بھی شوہر کی تعزیت کرنی چاہیے سرکار نے فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی اور خدا اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ جائے اللہ اور ہم بتائیں ہم ایسے مواحد ہیں صرف سے پاک کہ اگر عورتیں شوہر کو سردا کرتی بھی تو عبادت نہیں ہوتی تعظیم ہی کا سجدہ ہوتا شوہر معبود نہیں ہوتا اگر سدے کا حکم ہوتا تو تعظیم کا سجدہ ہوتا عبادت کا سجدہ نہ ہوتا عبادت کا سجدہ نہ آدم کو تھا نہ یوسف علیہ السلام کو جن کے بھائیوں نے کیا نہ کوئی اس شریعت کی اجازت نہیں عبادت کا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے اور عبادت کیا ہے اللہ جو کہے جس کو تم نے معبود مان لیا ہے جو وہ کہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہے وہ کہے جانور کو ذبح کرو تو قربانی عبادت وہ کہے کافیوں کو قتل کرو تو قتل کرنا عبادت تو دوستو جب وہ یہ کہے ان اللہ و ملائی تسلیم تو درو شہی پڑھنا ناد پڑھنا سلام پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ اللہ اللہ تو دوستو یہ دو مختلف اللہ اکبر اللہ اللہ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی سلام پر کہ جس کی قسمت ہے دیکھو یہ روحانیت کی بات ہے آپ حضرات کی محبت کی بات ہے اتنا وقت گزر گیا اور ہمیں ذرا احساس نہیں ہوا بہرحال تو یہ سرکار کی سیرت میں دو مختلف واقعات آپ کو ملیں گے لیکن ہوتا یہ کہ جو بد عقیدہ ہیں وہ صرف نہیں نہیں منع کیا منع کیا وہ باتیں دیکھتے ہیں ہمیں حضور نے عطا کیا تو ہم کہتے ہیں حضور نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا اور جو منع کیا اس کا کلیہ لیا بہت سے واقعات ہیں کلیہ فارمولہ یہ ہے کہ جب کسی کاخر نے اللہ اکبر مناسب نے آزمانے کے لیے استحضا مذاق کے لیے اللہ کہا تو حضور نے کہا مجھے کچھ میں کچھ نہیں جانتا اللہ اکبر لیکن اگر حضور سے کسی ایمان والے نے صحابی نے جب بھی حضور سے مانگا حضور نے نہ کہا ہی نہیں ہے جو مانگا حضور نے کہا فرمایا بات صرف ایمان کی ہے اور آج بھی ہم ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ حضور سے مانگتے ہیں رسول کو رسول سمجھ کے مانگتے ہیں اللہ سمجھ کے تو نہیں مانگتے ہاں؟ محمد رسول اللہ کہہ دیا شر کی نفی ہو گئی یا رسول اللہ کہا کی نفی ہے اللہ کے رسول ہی نے کہا جب وہ کہہ رہا ہے اللہ جا رسول تو ہم بھی نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کا سلام ہو تو دوستو شرک کی نفی ہے ایمان کے ساتھ جو بھی مانگے گا آج بھی وہ پائے گا جو منافع جاتا آسمانے کے لیے کیا دے سکتے ہیں تم کو کچھ نہیں ملتا ہوگا لیکن اگر کافر نے بھی کبھی ایمان کی بات کہتی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میں ایمان لے آؤں اگر یہ کام کر دیں تو حضور نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ تمام پھر نہیں کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اگر کافروں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے تو اردو نے چاند کے ٹکڑے کر دیے یہ نہیں فرمایا میں تو تمہاری طرح بچوں میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو کہیے کہ آپ کے پاس چل کے آ جائے حضور نے فرمایا میں کہوں یا اس سے جا کے میرا نام لو اللہ منع نہیں کیا دیکھی کا مجھے کچھ اختیار نہیں مجھے کچھ نہیں ہے اللہ جو جب کبھی کسی نے ایمان کی بات کی ہے تو ایمان والے دل مومنینا روف رحیم ایمان والے حضور سے جب بھی اس کا واسطہ کرتے ہیں مانتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے حضور خود کو بھی کرم فرماتے ہیں قرآن کے وقت میں ایمان والوں رہے پڑھائی میں اور پھر حضور نے اتنا کرم فرمایا اب سلام پڑھے گی ایسے باتیں مٹھائی وغیرہ بھی ماشاء اچھا صاحب یہ آپ لوگوں کی طرف سے نئی بدت ہے جو فاتحہ کرتے ہیں سارے ثواب کر دیتے ہیں کچھ چیزیں باتیں کہتے ہیں ثواب حضور کو ملے توبہ کر حضور اپنی غربت کے باوجود غربت اختیاری کے باوجود تین دن ان کھانے کو نہیں گھر میں بظاہر ہے اختیاری بالکل ہماری نصیحت کے لیکن جب بقرعید کے دن آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے ذبح کرتے اور پھر کہتے تقبل رہنا حب اے اللہ ایک تو میری طرف سے قبول فرما لے اور ایک میری امت کی طرف سے قبول اللہ رسول اللہ تو تمہارا ہمارا اللہ وقت ہمارا ہدیہ نہ پہنچے گا جو یہ سمجھے گا حضور کا پہنچائے گا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا بلکہ ہم غریبوں کو تو مبارکباد دیتے ہیں کہ جو قربانی کر سکے مبارک ہے جو نہ کر سکے تمہیں حضور کی قربانی کا ثواب ملے گا اور ایک بکرا جمع کرتے تھے ساری امت کو بخشتے تھے ایک بکرا ذبح فرماتے اور ساری امت کے ثواب بچتے اس لیے کہ وہ ثواب ہم دینے والے نہیں ہیں اللہ دینے والا اگر آپ سے کہا ہماری تقسیم میں اور اللہ کی تقسیم میں فرق ہے اگر ہم سو روپئے بانٹیں گے تو کیا صحیح آدمی کو دے سکیں گے مگر اللہ کا ثواب اللہ کی طرف جو ثواب ہے اگر آپ سو روپئے خیرات کریں اور اس کا ثواب بخشیں تو جتنے لوگوں کو بخشیں سب کو سو سو روپئے کا ثواب ملتا ہے چاہے لاکھوں کو بخشیں دور مختار میں سرکار کی حدیث شریف ہے انسان فرمائے من قرا سورت الاخلاص کی احد اشرا جس نے گیارہ مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی سما وحبا پھر اس نے دے دیا اجرہ للامواتی مردوں کو اجر دے دیا گیارہ مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی اور کہا اس کا سلام مردوں کو پہنچے اور کیا اوتیا وہ دیا جاتا ہے اوکے اجر اجر دیا جاتا ہے زیادہ دن امباد وہ جو اجر دیتا ہے نا بچتا ہے سب کو تو ملتا ہے لیکن اس کو اتنی تعداد بھی ملتا ہے جتنے کیسے کل تک تو بھی ممکن نہیں تھے سارے سواب کے شیخ عبدالدین بہت ہی دہلی انتظار لے شاہ ولیدہ بہت ہی دہلی انتظار لیں اللہ اکبر اپنے والدین کا کر رہے ہیں پیجا کر رہے ہیں سہلوم کر رہے ہیں محفلیں کر رہے ہیں حضرت شاہد العزیز محدود ہی زہری مطلب پتا پایا جیزے فرماتے فقیر کے گھر سال میں دو محفلیں ہوتی ہیں ایک ذکر حسین کی آشورے کی ہوتی ہے اور ایک ذکر میراد النبی کی محفل ہوتی ہے سالانہ بارہ بلوبوں کی محفل ہوتی ہے اور دس محرم کے آشورے کی محفل ہوتی ہے اس محفل میں کیا ہوتا ہے حضور کا ذکر ہوتا ہے سلام پڑھا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر فاتحہ پڑی جاتی ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے ختم پڑھا جاتا ہے ختم پڑھا جائے بھائی الفاظ مختلف ہیں کوئی کہیں کہیں کہا جاتا تھا ختم ختم پڑھا جائے گا ٹھہری ابھی مٹھائی کے ختم پڑھنے اب ابھی زمانے معروف ہو گیا فاتحہ پڑھ یا ابھی مانگ گئے چلو بھائی ان سال ثواب تو کر لیں کچھ پڑھا گیا دو ابھی مانگنے لگے ہمارے بزرگ بھول جائیں تو ہم کہتے ہیں حضرت پہلے سال ثواب تو کر لیجیے مفت میں ہم کو بھی ثواب مل جائے گا جو کچھ پڑھا ہے اس کو بخش دیے پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا بھی مان سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں کسی کو اشار ثواب کے لیے تفصیل سے پڑھنا جس حدیث شریف کو چاہے پڑھے چاہے سکتا کی فضائل صدقہ کا باپ پڑھ لے کہ سطح کے کیا کیا قبیلت ہے اور کیا وہ صرف زندگی کی طرف سے ہوتا ہے یا مردہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو مشکا شریف باب کا بڑی مشہور علی شریف ہے صاحب بھی مار کر کی والدہ کا انتقال ہو گیا قرو سے آ کے سلم تو بتا میں اپنی والدہ کے لیے کچھ سستا کرنا چاہتا ہوں کیا ان کو ثواب ملے گا خراب سماعت ضرور ملے گا کہا کہا تھا اب ہمت ہوگی سرکار میں کیا سستا کروں کا سب سے اچھا پانی کا پانی کیونکہ وہاں پانی کی کمی تھی تم نے کنواں کھلوا کے بس کر دیا اور اعلان کر دیا حاضری جو مساج یہ کنواں سات کی ماں کے لیے ہے یعنی بس کرنا تو دوستوں ساتھیوں ہو ثواب کسی چیز کا ہو حتیٰ کہ نماز پڑھ کر چاہو تو بخش دو چاہو تو مسجد بنا کے پوری مسجد کی مسجد اپنی ماں کے نام سے کر تو دوستو جب وہ یہ کہے ان اللہ و ملائی کا تو سل یا من سلی علیہ وسلم تو ضرور صحیح پڑھنا نعت پڑھنا سلام پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ